Assalamu alaikum. This is Database Management System course. The course code is CS403. Today we are in the lecture number 11 of this course. In the previous lecture, we discussed the cardinality of the relationships. We discussed the importance and different types of cardinalities. Then how do we represent these cardinalities? Apart from the one main cardinality notation that we will use in this course, we also discussed different types of cardinalities and established the link between the one we will use and the other ones. After that, we also discussed the enhancement in the ER data model. And at the end of the previous lecture, we were discussing the supertype-subtype relationship between entity types. Today, we will uh, start our discussion uh, in the continuation of the same topic. So, let's start today's lecture inheritance. Dear students, we get the concept of the phenomena of inheritance as a result of the generalization, specialization or supertype subtype relationship. It's a very famous idea. It is very popular. It is very well known among the uh, CS programming paradigms, and especially it is the feature of object oriented programming paradigm. What is inheritance inheritance یہ ہے کہ جو آپ کی سپر ٹائپ ہے اس کے تمام ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ انہیریٹ ہوں گے نیچے آئیں گے سب ٹائپس میں انہیریٹینس کا وہی کانسیپٹ جو ہماری نارمل لائف میں ریئل لائف میں ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنے بزرگوں سے یا اپنے فادر سے فلاں چیز یہ پراپرٹی یا یہ چیز انہیریٹ کی اس کو وراثت میں ملی اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں سپر ٹائپ سب ٹائپس کی تو جو جو ایٹریبیوٹس آپ نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں سپر ٹائپس کے ساتھ یا ایک جنرل ٹائپ کے ساتھ وہ سارے کے سارے آٹومیٹیکلی ان تمام سب ٹائپس کے اندر آ جائیں گے جو کہ اس کے ساتھ لنکڈ ہیں یعنی جو جو سب ٹائپس سپر ٹائپ کے ساتھ لنکڈ ہیں through super type sub type relationship وہ انہریٹ کریں گے وہ تمام پراپرٹیز ایٹریبیوٹس جو کہ سپر ٹائپ کے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جتنی بھی ہماری سب ٹائپس ہیں وہ ہم نے کہا کہ ان کے جو کامن ایٹریبیوٹس ہیں ان کو ہم بجائے یہ کہ بار بار ڈیفائن کریں ہر سب ٹائپ میں الگ الگ سے ہم ان کو ایک ہی دفعہ سے پلیس کر دیتے ہیں سپر ٹائپ میں اور ان کے درمیان ایک لنک اسٹیبلش کر دیتے ہیں یہی super type sub type relationship اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سب ٹائپس ہیں ان کو آٹومیٹیکلی وہ تمام چیزیں تھرو انہیریٹنس مل جاتی ہیں اور اس کے علاوہ اب جو سب ٹائپس ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ جو بھی آپ ایڈیشنل ایٹریبیوٹ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں پہ آپ اٹیچ کر لیتے ہیں انہیریٹینس کو اگر آپ دیکھیے تو آبجیکٹ اور جتنی بھی چیزیں ہیں پروگرامنگ ہو یا ڈیٹا ماڈل ہو ان سب میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہوا ہے لیکن جہاں پہ ہمارے اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ سپر سپر ٹائپ ٹائپ کے کے کے ایٹریبیوٹ آ جائیں گے سب ٹائپس اندر اس وقت آپ آپ سامنے اسکرین پہ جو کو ڈائگرام نظر آ رہی ہے ان میں سے ایک جو آپ کو دکھایا گیا ہے ایک امپلائی اینٹری ٹائپ ہے اس کی دو سب ٹائپس دکھائی گئی ہیں سیلریڈ اور آورلی یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر کسی آرگنائزیشن میں ہمارے پاس کچھ امپلائیز ہیں ان میں آپ کو یہ چیز محسوس ہوگی کہ ان میں سے کچھ امپلائیز ایسے ہیں کہ جو پرمنٹ بیسس پہ ہیں ان کو آپ سیلریڈ کہیں گے کہ ان کی سیلری جو ہے وہ فکس کہیں یا کسی بیسس پہ آپ ڈٹرمن کرتے ہیں اور کچھ آپ کے امپلائز ایسے ہیں کہ جو آورلی بیسس پہ کام کرتے ہیں تو یہ دو ٹائپس ہم ڈیفائن ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں کسی بھی ایک انوائرمنٹ کے اندر اب جو ایٹریبیوٹس ہمارے پاس سیلریڈ میں اور آورلی بیسس جو ہمارے امپلائیز ہیں دونوں میں کامن ہے مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ امپلائی آئی ڈی ہے دونوں میں ہوگا امپلائی نیم سیلریڈ کا بھی ہوگا آورلی بیسس والے کا بھی ہوگا ایڈریس فون نمبر یہ تمام وہ ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ ایسوسیٹڈ ہیں دونوں کے ساتھ سیلریڈ امپلائیز کے ساتھ بھی اور آورلی بیسس امپلائیز کے ساتھ بھی ان دونوں کو ان تمام ایٹریبیوٹس کو ہم ایسوسیٹ کر دیں گے اٹیچ کر دیں گے جو ہماری سپر ٹائپ ہے امپلائی اس کے ساتھ اس کے بعد ہم نے جو ہمارا سب ٹائپس ہیں آورلی بیسس اور سیلریڈ یہ ہماری سب ٹائپس ہیں تو ہم نے یہ کیا کہ جو ان کے اسپیشلائز ایٹریبیوٹس ہیں جو پرٹیکولر ایٹریبیوٹس ہیں ان کو ہم نے ایسوسیٹ کر دیا شو کر دیا ان سب ٹائپس کے ساتھ جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ سیلریڈ کے ساتھ ہم نے جو چیز اٹیچ کی ہوئی ہے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ ہے گریڈ اور اینوئل سیلری اب یہ وہ ایٹریبیوٹ ہے کہ جو کہ اسپیسیفک ہے صرف سیلڈ امپلائی کے ساتھ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں جو ہمارے آورلی بیسز امپلائیز ہیں ان کے ساتھ ہے آپ کے پاس کہ نمبر آف آورس کہ لیٹ سے اگر آپ منتھلی بیسس پہ کرتے ہیں تو کتنے نمبر آف آورس جو ہے کسی پرٹیکولر امپلائی نے جو کہ سیلڈ بیسس پہ ہے اس نے نمبر آف آورس کتنے کام کیا لیٹ سے پورے ویک میں یا پورے منتھ میں اور سیکنڈلی اس میں یہ ہے کہ آورلی ریٹ کہ اس امپلائی کو ایک پرٹیکولر امپلائی کو ہم جو ہے وہ کیا دیتے ہیں اوور ریٹ کیا دیتے ہیں تاکہ ان دونوں ایٹریبیوٹ سے مل کے آپ کیلکولیٹ کریں گے اس کی منتھلی سیلری اس کی ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے جس میں کہ آپ نے پرسن ایک سپر ٹائپ شو کی گئی ہے اور ساتھ ہی اس میں دو اسپیشلائز اینٹی ٹائپس ہیں جو کہ اسٹوڈینٹ اور فیکلٹی ہیں اس میں پھر پہلے کی طرح سے کہ جو دونوں آپ کی سب ٹائپس ہیں اسٹوڈینٹ اور فیکلٹی ان کے جو کامن ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ آئی ڈی ہے نیم ہے ایڈریس ہے ان کو آپ نے ایسوسیٹ کر دیا پرسن کے ساتھ اب انہیریٹرس کے تھرو یہ تینوں ایٹریبیوٹس ہیں جو سپر ٹیک کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں وہ آٹومیٹکلی ایسوسیٹ ہو گئے ہیں اسٹوڈنٹ اور فیکلٹی کے ساتھ بھی اب یہاں آپ کو اس ڈائگرام میں دو سب ٹائپس نظر آ رہی ہیں یہاں پہ جتنی بھی ہوتی یعنی اگر آپ کے پاس یہاں پہ دو ہیں یا تین چار پانچ جتنی بھی ہوتی وہ سب کی سب انہیریٹ کرتے ہیں یا یہ ایٹریبیوٹس ان سب کے سب کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں پھر آپ دیکھیے اسی طرح سے کہ ہم نے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کچھ ایڈیشنل ایٹریبیوٹ جو کہ اسپیسیفک ہیں اسی اینٹی ٹائپ کے ساتھ وہ اٹیچ کر دیے اسی طرح جو فیکلٹی ہے ہمارے پاس جو اس کی ہے مثال کے طور پہ یہاں پہ اس کی کوالیفکیشن اور grade these two attributes they are specific to the faculty entity type تو یہ یہاں پہ شو کر دی گئے بٹ پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے کہ وہ تین attributes that are associated with the person entity type وہ تین اور جو دو ہم نے فیکلٹی میں ڈیفائن کیے ہوئے ہیں یہ دو تو اس کا مطلب ہے کہ ایکچولی جو فیکلٹی ہماری ٹائپ ہے اس کے پانچ ایٹریبیوٹ ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس اس کی بیوٹی یہ بھی ہے کہ آپ یہ جو آپ کو ایک ہرڑکی نظر آ رہی ہے ایک جو ترتیب نظر آ رہی ہے آپ کو سپر ٹائپ ٹائپ سب کی it can go up to the depth of any level یعنی ابھی آپ کو یہاں پر ایک لیول نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک سپر ٹائپ ہے اور نیکسٹ لیول پہ اس کی سب ٹائپس ہیں فرض کریں اگر یہی ہم ایک فرد لیول اور آگے لے جائیں یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم یہ ڈکلیئر کر دیں کہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ ہیں اس کی فردر دو یا تین یا چار سب ٹائپس مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ مارننگ اسٹوڈنٹ ایوننگ اسٹوڈنٹ تو اس میں کیا ہوگا کہ these are now sub types of the entity type student ایسے فرض کیجیے جیسے ہمارے پاس فیکلٹی اینٹی ٹائپ ہے اس کی بھی فردر سب ٹائپس جو ہیں اگر کوئی ادارہ یا کوئی آرگنائزیشن اسٹور کرنا چاہتی ہے اس میں ہم کہتے ہیں فرض کریں ہمارے پاس دو سب ٹائپس بنتی ہیں اس کی ریگولر ہمارے جو فیکلٹی ممبرز ہیں اینڈ وزٹنگ فیکلٹی ممبرس تو اس طرح سے اس کی بھی سب ٹائپس بن گئی اب یہ دیکھیے کہ یہ جو آپ کی سیکنڈ لیول کی آپ کی جو سب ٹائپس ہیں یہ تمام کی تمام جو ہیں وہ ایٹریبیوٹس ان کو انہیریٹ کریں گے یعنی وہ ایٹریبیوٹس جو کہ پرسن کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے وہ بھی اور وہ ایٹریبیوٹ بھی جو کہ نیکسٹ یعنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہے تو جو آپ کا مارننگ اسٹوڈنٹ ایوننگ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دونوں کے ملا کے اور ایک بات دیکھیے اس میں ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جو آپ کی سب uh, ٹائپس ہیں اسٹوڈنٹ کی یعنی مارننگ اسٹوڈنٹ اور ایوننگ اسٹوڈنٹ وہ جو انہیریٹ کر رہے ہیں they are inheriting from its immediate super type یعنی جو کہ اسٹوڈنٹ ہے کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی تھرو انہیریٹنس وہ جو آپ کے پاس پرسن کی جو پراپرٹی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ جو اس میں آ چکے ہوئے ہیں تو اب وہ جو پانچ ایٹریبیوٹ ہیں تین اوپر پرسن کے اور دو اسٹوڈنٹ کے اپنے یہ پانچوں اس جگہ سے یعنی اسٹوڈنٹ سے آ جائیں گے مارننگ uh, اور ایوننگ اسٹوڈنٹ میں اور اسی طرح اگر آپ فیکلٹی ایگزامپل دیکھتے ہیں تو فیکلٹی کے اندر بھی جو آپ کی ریگولر uh, فیکلٹی ہے یا پرماننٹ فیکلٹی ہے اور جو آپ کی وزٹنگ فیکلٹی ہے وہ ایٹریبیوٹ انہیریٹ کریں گے دونوں کے بٹ تھرو دا فیکلٹی اس میں ایک اور چیز جو ہے اس کو بھی کائنڈلی کنفیوز مت کیجیے گا کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم ایگزامپل ڈسکس کر رہے ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پرسن کی دو سب ٹائپس ہیں ابھی میں نے اب جو فردر ڈسکس کر رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کی بھی دو سب ٹائپس ہو سکتی ہیں اور ساتھ ہی میں اتفاق ڈسکس کر دیں کہ فیکلٹی کی بھی دو سب ٹائپس ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹائپ جو ہے اس کی سب ٹائپس ہوں یا دو ہی ہوں یا ایک لیول سیم ہو مثال کے طور پہ اگر اسی جس چیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے جو سسٹم جہاں پہ آپ ڈیولپ کر رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹ کی جو سب ٹائپس ہیں وہ تو شو کرنا چاہتے ہیں but not for the faculty اس کا مطلب کہ جو فیکلٹی کے اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ آپ لیول ون تک رک گئے لیکن اگر آپ اسٹوڈنٹ کی دیکھیں تو آپ نے ایک لیول تک آ گئے یعنی مارننگ اسٹوڈنٹ اور ایوننگ اسٹوڈنٹ اور فردر اگر آپ چاہیں تو ان میں سے ان کو فردر انہینس کر سکتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ it can go up to any level تو وہ وہ جو بھی آپ کی سب ٹائپس ہوگی تمام right from the root of the this hierarchy جتنے بھی ایٹریبیوٹس ڈفرنٹ uh, کے چلتے چلے آ رہے ہیں وہ سب کو ڈاؤن دیئر انہیریٹ کریں گے اور پلس انہیریٹڈ ایٹریبیوٹس کے علاوہ جو ایٹریبیوٹس آپ ایسوسیٹ کرنا چاہتے ہیں اسپیسیفکلی اس اینٹی ٹائپ کے ساتھ وہ بھی آپ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں آئیے آگے چلتے ہیں اس کا یوز یا ایڈوانٹیج کیا ہے why is it so famous and popular concept اس کو جاننے کے لیے ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ انہیریٹنس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے جتنی بھی آپ کی سب ٹائپس تھیں کسی بھی لیول پہ ان سب کی کامن پراپرٹیز جو ہیں وہ ایسوسیٹ کر دیں سپر ٹائپ کے ساتھ اور اب آپ کو ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ وہ ٹائپس جو کہ ان تمام سب ٹائپس کے درمیان کامن تھیں وہ آپ کو بار بار لکھنے کی بجائے آپ نے صرف ایک دفعہ لکھ دی اس سے تو ایک تو آپ کے ڈائگرام اٹ بیکمس سمپلر اور اس کی کمپلیکسٹی ظاہر کے کم ہوگی دوسری بات ایک اور چیز یہ ہے اس میں آتی ہے کہ اگر فرض کریں آپ نے کوئی چیز چینج کرنی ہے چینج سے کیا مراد ہے you want to add some attribute اور you want to remove some attribute in all the sub types تو بجائے اس کے کہ آپ فرض کریں تین سب ٹائپس ہیں اور آپ کے پاس تین ایٹریبیوٹس ہیں کہ جو کامن ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو وہ تین ایٹریبیوٹ جو کہ کامن ہیں تینوں کے ساتھ الگ الگ لکھنے کے بجائے آپ کو سپر ٹائپ کے ساتھ ایک دفعہ لکھنے پڑیں گے پلس اگر آپ کو ایک ایٹریبیوٹ ایڈ کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ وہ ایک single attribute you start adding in all three sub types individually what you do you simply اپنے پلیس کر دیا اس سے کیا ہو رہا ہے کہ تھرو وہ آٹومیٹیکلی تمام سب ٹائپس کے اوپر جو اپلائی کر جائے گا اس سے آپ کی جو مینجمنٹ ہے اوور آل ڈیزائن کی it becomes easier it becomes simpler how to identify اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اس بارے میں یہ چیز دیکھیے کہ آپ کو جو یوزر آف دا سسٹم ہے جو آرگنائزیشن ہے جس کو لوگ رن کر رہے ہیں they will never tell you they will never ask you کہ بھائی یہ آپ چیزیں جو ہے نا ان کو ارینج کر لیں سپر ٹائپ سب ٹائپ کے اندر نو دس از یور اون ڈسیشن یعنی اگر کوئی ڈیزائنر ان کو اس طرح سے ریپرزینٹ نہیں کرتا سپر ٹائپ سب ٹائپ کی شکل میں بلکہ وہ جتنی بھی آپ کے پاس سپر ٹائپ سب ٹائپس ہیں وہ ڈیزائنر جو ہے represents them as individual entity types یعنی وہ اس پراپرٹی کا اس ریلیشن شپ کا ایڈوانٹیج نہیں لیتا اور وہ جو ایٹریبیوٹ جیسے میں نے مینشن کیا تھا تمام سب ٹائپس کے ساتھ انڈیویجلی مینشن کرتا ہے نو ہارم ان دیٹ جو ایکسٹرا ورک ہے اس میں جو ایکسٹرا اس کے لیبر ہے ایکسٹرا ایفرٹ ہے that has to be manage by the designer obviously لیکن اب ایز اے ڈیزائنر آپ نے دیکھا کہ کچھ چیزیں آپ کو نظر آ جاتی ہیں اس انوائرمنٹ میں کہ جس کو آپ نے کہا کہ ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کامن ہیں تو تھرو ایبسٹریکشن پروسیس جس کا ہم پہلے بار بار ذکر کر چکے ہیں کہ جس پروسیس کے تحت you identify the entity you identify the relationship between them ایک تو یہ کہ آپ خود سے سوچ لیں اور with the pace of time جب آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے تو you are are able you are in position to identify such things دوسری صورت حال یہ ہو سکتی ہے کہ جس وقت آپ نے اپنی اینٹی ٹائپس آئیڈینٹیفائی کی ہیں اور اس کے بعد when you associate different attributes with them تو ان اینٹی ٹائپس کو اور ان کے ایٹریبیوٹس کو جب آپ نے دیکھا تو اس کے بیسس پہ آپ نے کہا کہ یہ جو اینٹی ٹائپس ہیں اگرچہ ڈفرینٹ تو ہیں لیکن اس میں کچھ ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ آپس میں یعنی کہ کامن ہیں تو اس بیسس کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور پھر ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ نیچرل ہیں مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر کسی جگہ پہ ہم ایک اکیڈیمک انسٹیٹیوٹ کے اندر ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہاں پہ اسٹاف ممبرز ہیں جسے آفس اسٹاف کہنا چاہیے وہاں پہ فیکلٹی ممبرز ہیں وہاں پہ اسٹوڈینٹس ہیں اب اگر اور لیٹس وزٹر بھی ہیں تو اگر آپ ایک چیز غور کریں کہ ان میں کوئی چیز تو کامن آپ کو نظر آتی ہے نیچرلی وہ کیا ہے کہ سب ہیومن بینگ ہیں دے آر پرسنس ایسے ہی فرض کریں اگر آپ کسی جگہ اسی کسی بلڈنگ کے اندر کسی جگہ پہ آپ وہاں پہ جو آئٹمس ہیں ان کو جب آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یو سی کہ وہاں پہ وہاں پہ ٹیبلز ہیں وہاں پہ چیئرز ہیں وہاں پہ کمپیوٹر ٹیبلز ہیں وہاں پہ روسٹرم ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ جب آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ ایک کامن چیز کا یہ سب فرنیچر ہیں ایسے ہی اگر آپ نے وہاں پہ فینز ہیں وہاں پہ ٹیوبز ہیں کمپیوٹرز ہیں ایئر کنڈیشنرز ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ان میں ہے تو چیزیں الگ الگ لیکن ان میں یہ جو ہے کہ یہ الیکٹرانک یا الیکٹرک اکوپمنٹ ہے تو ان میں بھی چیز یعنی کامن نظر آتی ہے آپ کو تو جہاں پہ آپ کو اس طرح سے ایک سچویشن نظر آئے کہ جو آپ وہاں پہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں نیچرلی بھی اگر ان میں کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ واپس میں کسی بیسس پہ ایک دوسرے سے لنک کرتی ہیں تو اس بیس پہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہاں ان کے اندر جو ایک ریلیشن شپ ہو سکتا ہے سپر ٹائپ سب ٹائپ کا اور پلس جب آپ ان کے ایٹریبیوٹس دیکھتے ہیں تو وہ چیز جب فردر جو ہے وہ افرم ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے this is how you identify the super type sub type relationship اور پھر آپ چیزوں کو یو ارینج کر لیتے ہیں I hope this is not clear to you general knowledge کے تحت آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں بیسڈ آن دا ایٹریبیوٹس جب آپ نے ایک دفعہ یہ چیز اسٹیبلش کر لی کہ ان انٹری ٹائپس کے درمیان سپر ٹائپ سب ٹائپ کا ریلیشن شپ موجود ہے اور آپ نے ان کو uh, جو ہے اس طرح سے ارینج کر لینا ہے نا they are some further constraints that you want to specify about this relationship different situations ہیں ان کے لیے ہم کیا نوٹیشن استعمال کرتے ہیں پہلی بات یہ کہ وہ کنسٹینٹس ہیں کون کون سے پہلا اس وقت آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ وہ ہے کمپلیٹنیس کنسٹینٹ کمپلیٹنیس کنسٹینٹ کی جو فردر دو ٹائپس ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ٹوٹل اسپیشلائزیشن رول اور پارشل اسپیشلائزیشن رول اس میں آپ کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو آپ کی ایک سپر ٹائپ ہے اس کے جو انسٹینس ہیں وہ کیا لازمی طور پہ کسی نہ کسی سب ٹائپ اینٹی ٹائپ کے ہوں گے یا کسی نہ کسی سب ٹائپ سے بلونگ کریں گے یعنی if you have an instance in the super type تو کیا وہ جو آپ کے پاس گیون سب ٹائپس ہیں کیا وہ لازمی طور پہ کسی نہ کسی سب ٹائپ سے بلانگ کرے گا اب دیکھیے دس از دا کمپلیٹنس دیکھیں یہ چیز جو ہے دوبارہ سے you want define it yourself this thing will exist in the environment and you would simply identify that یعنی اس کی یوں ایگزامپل لیتے ہیں کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس ہم نے کہا تھا جیسے کہ ہمارے پاس ایک ہے امپلائی کا سپر ٹائپ امپلائی ہے اور سب ٹائپ اس کی جو ہے وہ ہے سیلریڈ اور آورلی بیسس اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک امپلائی ہے تو کیا ہمارا وہ لازمی طور پہ سیلریڈ ہوگا یا آورلی بیسس ہوگا یا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان دونوں سے بلونگ نہ کرتا ہو اس کی اس کی ریزن کیا ہے کس بیسس پہ ہم ایسا کرتے ہیں اس کی دو مین ریزنس ہو سکتی ہیں ایک ریزن تو یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس سپر ٹائپ ہے اس کی کچھ زیادہ سب ٹائپس پاسبل ہیں لیکن جب آپ نے ڈیزائن کیا تو بجائے اس کے کہ وہ سب آپ ریپرزینٹ کریں ایز سب ٹائپس جو صرف سگنیفیکینٹ ہیں آپ نے ان کو ریپرزینٹ کر دیا اب اب جب آپ کے پاس انسٹنس آئے سپر ٹائپ کے اندر تو جو تو اس ٹائپ کے تھے جو کہ سگنیفیکینٹ تھے یا یہ کہنے کہ دیٹ ایگزٹ مور فریکوینٹلی ان کو تو آپ نے ریٹ کر دیا سب ٹائپ کے ساتھ یا اس کو آپ نے لنک کر دیا سب ٹائپ کے ساتھ لیکن جو اتنے سگنیفیکینٹ نہیں تھے ان کو آپ نے کسی کے ساتھ ریلیٹ نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کوئی امپلائی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو اس آرگنائزیشن میں امپلائی تو ہیں لیکن ایز سچ نہ وہ سیلڈ کیٹیگری کے ہیں اور نہ ہی وہ آورلی بیسس والی کیٹیگری کے ہیں تو اگر یہ چیز ضروری ہے کہ ہر انسٹنس جو ہے وہ کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور لنک ہونا چاہیے then it is called total specialization rule اور اگر ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کا سپر ٹائپ کا جو بھی انسٹنس ہے وہ لازمی طور پہ کسی نہ کسی سب ٹائپ سے ریلیٹڈ ہو تو اس کیس میں ہم اسے کہیں گے پارشل اسپیشلائزیشن رول اور دیکھیے یعنی اس کی ایک ریزن کہ یہ پارشل کیوں ہو سکتا ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس وقت آپ سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں at that time you are not in position to identify all possible sub types یعنی جو اس وقت ڈیزائن پاسبل ہیں وہ تو آپ نے کر لی لیکن فیوچر میں کوئی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی ایسی سب ٹائپ آ جائے جو کہ ان میں میں ڈیفائنڈ نہیں ہے تو اس کا ایک نیچرلی سولوشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو فی الحال انیشلی آپ اس کو سپر ٹائپ میں تو آنے دیں لیکن سب ٹائپ کیونکہ وہ جس پرٹیکولر سب ٹائپ کا ہے وہ تو ایگزٹ نہیں کرتی ڈیفائن نہیں کرتی for that you have to make a change in the data design تو جب تک آپ وہ چیز امپلیمنٹ نہیں کر لیتے اس وقت تک آپ اس کو فلوٹنگ رہنے دیں ہینگنگ رہنے دیں یعنی it has become an instance of the super type but it is not been yet associated with the particular sub type تو this is how you define the completeness rule دوسرا ہے ڈس جوائنس کنسٹینٹ اس میں دو چیز آتی ہیں ڈس جوائنس رول اور اوور لیپ رول اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سپر ٹائپ میں ایک انسٹنس ہے تو ڈسجوائنٹ رول یہ کہتا ہے کہ آپ کا وہ انسٹنس جو ہے جتنی بھی سب ٹائپس آپ کی ہیں ان میں سے وہ کسی ایک سے لنک ہوگا یا ایک جو آپ کی سپر ٹائپ ہے وہ اسپیشلائز ٹائپس میں سے کسی ایک ٹائپ کی ہوگی یعنی اگر ہم نے کہا کہ امپلائی ہمارے پاس ہے وہ سیلریڈ بھی ہے اور آورلی بھی ہے تو اس کیس میں ڈس جوائنٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک امپلائی ہوگا تو یا تو وہ صرف ہوگا اسپیشل آورلی بیسس کا یا ہوگا صرف وہ سیلڈ بیسس کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک امپلائی جو ہے ہمارے پاس وہ سیلریڈ بھی ہو اور آورلی بیسس بھی ہو again a rule that has to be specified by the organization by the company and you simply define that you simply represent that آپ نے اس میں اس کی ڈیفینیشن میں کوئی رول پلے نہیں کرنا آپ نے اس کو ریپرزینٹ کرنا ہے بائی ڈسکورنگ اٹ کہ it exist in the environment جب آپ اوور لیپ کی بات کرتے ہیں اوور لیپ سے کیا ہے اوور لیپ سے یہ ہے کہ آپ کی جو سب ٹائپ ہے وہ اگر اس کے دو تین چار سب ٹائپس ہیں تو وہ ایک وقت میں دو یا تین ٹائپ کی بھی ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض کریں اگر ہمارے پاس اگر ہمارے پاس ایک ہزار امپلائیز ہیں اور اس کی دو سب ٹائپس ہیں سیلریڈ اور آورلی بیسز تو اگر یہ ہمارے پاس ڈسجوائنٹ سچویشن ہے یعنی ایک امپلائی جو ہے وہ صرف یا تو سیلڈ ہوگا یا آورلی بیسس ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ہم جو انسٹینس آپ کے سب ٹائپس کے اندر ہیں یعنی سیلڈ ٹائپ کے اور آورلی ٹائپ کے اگر ان دونوں کے انسٹینس کو سم کریں تو میکسیمم وہ ہوں گے ون تھاؤزینڈ کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک وقت میں آپ کا جو امپلائی ہے وہ ایک ہی ٹائپ کا ہوگا لیکن اگر یہ اوور لیپ کرتے ہیں یعنی کچھ آپ کے امپلائیز ایسے بھی ہیں جو کہ سیلریڈ بھی ہیں اور امپلائڈ بھی ہیں اوورلی بیسس پر بھی ہیں اس سے کیا ہوگا کہ فرض کریں اگر آپ کے پاس ایک ہزار امپلائیز ہیں کل جو کہ آپ کے پاس ٹائپ کے انسٹنسز ہیں لیکن جب آپ جو آپ کی سب ٹائپس کے انسٹنس کو آپ سم کرتے ہیں تو ان کا جو سم جو ہے that can exceed one thousand کیوں کہ کچھ آپ کے ایسے امپلائیز تھے کہ ان کا جو لنک تھا جو ان کا ریکارڈ تھا وہ دونوں میں تھا سیلریڈ کے اندر بھی اور آورلی کے اندر بھی ان کی جو ڈفرنٹ سچویشن ہیں جن کی ایگزامپلس ہیں وہ آپ کے پاس اگلی سلائڈ میں آپ کو نظر آئیں گی آئیے دیکھتے ہیں اس پہلی ایگزامپل میں ہمارے پاس جو ٹائپس ہیں وہ ہے پیشنٹ آؤٹ ڈور پیشنٹ اور انڈور پیشنٹ ہماری جو سپر ٹائپ آبویسلی وہ پیشنٹ ہے اور سب ٹائپس اس کی آؤٹ ڈور اور انڈور پیشنٹس ہیں اب یہاں پہ یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ ایک جو کمپلیٹنیس یہاں پہ شو کی گئی ہے ایک کمپلیٹ اس کی اسپیشلائزیشن رول یہاں پہ اپلائی ہوگا یعنی جو آپ کا پیشنٹ ہے وہ لازمی طور پہ یا تو ہوگا وہ آؤٹ ڈور یا ہوگا وہ انڈور کیا مطلب ہے کہ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم نے اس کی جو تمام پاسبل سب ٹائپ تھیں وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ دیٹ پہلی بات تو یہ ہوگی اور دوسری بات یہ ہوگی کہ جب آپ ایک پیشنٹ کا ڈیٹا انٹر کریں گے پیشنٹ انٹری ٹائپ کے اندر تو اس کا لازمی طور پہ جو باقی ڈیٹیل ہے you will have to enter ادھر ان دا آؤٹ ڈور پیشنٹ اور ادھر اور ان دا انڈور پیشنٹ یعنی جو آپ کے پاس پیشنٹ uh, میں ہے وہ ہے patient I D patient name and admission date اب یہ ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ سپر ٹائپ میں ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ انہیریٹنس کے تھرو آٹومیٹکلی جو آپ کے آؤٹ ڈور پیشنٹ ہیں اور جو آپ کے انڈور پیشنٹ ہیں ان کے درمیان یا ان کے اندر بھی یہ ایٹریبیوٹس آٹومیٹکلی آ گئے تھرو انہیریٹنس ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ جو پیشنٹ آپ کا ہے آؤٹ ڈور پیشنٹ ہے اس کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پرسکرپشن کیا یعنی وہ آیا پیشنٹ آپ نے اس کو وہیں کسی ڈاکٹر نے دیکھا اور وہیں سے اس کو پرسکرپشن دے دی تو یہاں پہ آپ نے اس کی ڈسکرپشن دی کہ اس کو کیا پرسکرائب کیا گیا تھا جو آپ کا انڈور پیشنٹ ہے اس کے بارے میں یو وانٹ ٹو اسٹور کہ وہ کس وارڈ میں گیا تھا اور کس ڈیٹ کو اس کو جو ہے وہ ڈسچارج کیا گیا تھا these are attribute that are specific with the indoor patient otherwise both of them are inheriting from the patient لیکن جو یہاں پہ چیز جس پہ ایمفیس ہے وہ یہ ہے کہ this is a completeness rule being defined here being here یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیشنٹ کا ڈیٹا آئے اور وہ اس کا ڈیٹا فردر جو ہے وہ ان میں سے کسی ایک میں نہ جائے ڈیئر اسٹوڈینٹ یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کو uh, uh, نظر آ رہی ہوگی وہ یہ ہے کہ جو آپ کی پیشنٹ آپ کا ٹائپ ہے وہ لنکڈ ہے ایک اور اینٹی ٹائپ جس کا نام ہے ریسپانسبل فزیشین اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیشنٹ ہمارے پاس ہے چاہے وہ انڈور ہو یا آؤٹ ڈور پیشنٹ کو ٹریٹ کس فزیشین نے کیا تھا اب یہ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ٹائپ ہے جس کے اپنے ایٹریبیوٹس ہوں گے but this entity type is linked with the patient اب انہیریٹنس کی بیوٹی یہ ہے کہ جو یہ ریلیشن شپ ہے یہ بھی آٹومیٹیکلی انہیریٹ ہو جائے گا یعنی جو یہ ریلیشن شپ ہے کیونکہ یہ پیشنٹ پہ اپلائی ہو رہا ہے تو آٹومیٹکلی یہ اپلائی ہو جائے گا آپ کے انڈور پیشنٹ اور آؤٹ ڈور پیشنٹ کے اوپر بھی ہاں یہ بات ہے کہ اگر فرض کریں you want to establish a relationship with specifically either with outdoor patient or indoor patient تو اس کو آپ اسپیسیفکلی انہی کے ساتھ شو کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ جو چیز ہے وہ صرف اسی سب ٹائپ کے اوپر اپلیکیبل ہوگی وہ باقی کسی اور کے اوپر نہیں ہوگی اور یہاں سے ایک اور چیز جو مجھے آپ کو یاد کرا دینی چاہیے تھی اس سے پہلے وہ یہ ہے کہ inheritance is always in a particular direction یعنی جو سپر ٹائپ ہے اس کی جو ایٹریبیوٹس ہیں they are being ward sub type sub type میں آپ جو کچھ ڈیفائن کر رہے ہیں اس کا لنک یا اس کا جو افیکٹ ہے نہ تو وہ جا رہا ہے سپر ٹائپ پہ اور نہ ہی وہ جا رہا ہے جو کہ اسی لیول پہ جس کو اس کے سیم لیول کے جو اور سب ٹائپس ہیں جو اور اینٹی ٹائپس ہیں جو کہ اسی لیول پہ ایگزٹ کر رہی ہیں نہ ان پہ اس کا افیکٹ ہے ہاں اگر اس سب ٹائپ کی فردر سب ٹائپس ہیں تو تو انہیریٹنس کے کے رول تحت وہ نیچے انہیریٹ ہو رہا ہے لیکن اوپر یا سائڈ ویز اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے چنانچہ جو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ریسپانسبل فزیشین یہ جو ریلیشن شپ ہے this is automatically being implement on the outdoor indoor patient لیکن جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کے انڈور آؤٹ ڈور پیشنٹ کے ان کا تعلق جو ہے صرف انہی اینٹی ٹائپ کے ساتھ ہے ان کا تعلق اور کسی بھی اینٹی ٹائپ کے ساتھ نہیں ہے ہاں اگر ان کی سب ٹائپس ہوتی تو ان پہ ضرور ہوتا دوسری اگزامپل میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو ایک پارشل جو ہمارا رول ہے پارشل جو کنسٹینٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ کو ایک اینٹی ٹائپ نظر آ رہی ہے وہیکل کے نام سے اور اس کی آپ نے کچھ سب ٹائپس وہ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں لیٹس اب یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے کار اور ٹرک اب پھر وہی بات ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو یہ ہے یہ ایک پارشل کانسٹینٹ ہے کس طرح سے کہ جو آپ کے پاس وہیکل میں جو انسٹنسز آئیں گے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی کسی ایک ٹائپ کے ہوں پھر وہی بات اس کی ہم نے ایسا کیوں کیا کیوں اس لیے کیا کہ دیکھا جائے تو ایک آرگنائزیشن کے اندر جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ بہت سے ٹائپ کے وہیکلس ہیں وہ موجود ہوں لیکن انہوں نے یہ چاہا کہ جو سگنیفیکینٹ ہیں یعنی ہمارے جو ٹرک ہیں اور جو کارز ہیں ان کو ہم ریپرزینٹ کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ that organization owns motor bikes even bicycles یا ایون وہیکل میں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہاتھ سے چلنے والی گاڑی وہ بھی ہو بیل گاڑیاں بھی ہوں ان کو بھی اگر وہیکل میں شامل کر لیں تو آپ نے ان کو ایز ویکل تو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس موٹر بائکس بھی ہیں بائسیکلس بھی ہیں لٹ سے کہ وہ جو کارس ہیں وہ بھی آپ نے نوٹ ظاہر ہے وہ بھی ایک ایسٹ ہے آپ نوٹ کریں گے میں میں اپنے ایسٹس لیکن جو ہمیں ڈیٹیل چاہیے ڈیٹیل ہمیں چاہیے the one that are more significant cars and trucks تو ان کو آپ نے اسپیسیفکلی یہاں ریپرزینٹ بھی کیا ہوا ہے and you have also identified some specific attribute these entity types so when you are entering data of a اور ڈیٹا ویکل میں تو آ جائے گا لیکن وہ ظاہر ہے کہ نہ تو کار ہے نہ ٹرک ان میں تو آئے گا نہیں اور چونکہ ان کی اپنی جو ہے وہ نہیں ہے کوئی سب ٹائپ ڈیفائن نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی لنک نہیں ہوں گے سو دس از اے پارشل کانسٹینٹ اب ان کو ریپرزینٹ کیسے کیا گیا ہے وہ اگر آپ ان کا ڈفرنس دیکھیں تو جہاں پر کمپلیٹنس کانسٹینٹ کانسٹینٹ ہے کمپلیٹ ہے وہاں پہ شو کی گئی ہے ڈبل لائن یعنی جو آپ کی سپر ٹائپ ہے وہاں سے لے کے اور جو سرکل ہے آپ کا جو کہ لنک کرتا ہے سب ٹائپس کو وہاں تک جو لائن آ رہی ہے دیٹ از ڈبل اور جہاں پر آپ کے پارشل میپنگ ہے وہاں پر آ رہی ہے single line so this is how you identify the complete and partial super type type sub relationship and this is how you represent them آئیے اب آگے چلتے ہیں کہ ڈسجوائنس کو ہم کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں اس میں اسٹوڈینٹس uh, اس میں جو ہم نے ایگزامپل لی تھی کمپلیٹ کنسٹینٹ والی جس میں کہ ہم نے پیشنٹ انڈور پیشنٹ اور آؤٹ ڈور پیشنٹ شو کیے تھے اسی ایگزامپل کو ہم لیتے ہیں ڈسجوائنس اور اوور uh, لیپنگ کی ایگزامپل کے طور پہ فرض کریں کہ ہاسپٹل میں ہم یہ ڈسائڈ کرتے ہیں ہم ڈسائڈ نہیں کرتے بلکہ دیر از رول ان دا ہاسپٹل کہ جو ہمارا پیشنٹ آئے گا یا تو وہ صرف آؤٹ ڈور پیشنٹ ہوگا یا وہ انڈور پیشنٹ ہوگا یعنی جس کو ہم نے پیشنٹ تو وہ ہوا لیکن اگر ہم نے کسی کو انڈور کیا تو وہ آؤٹ ڈور نہیں ہوگا آؤٹ ڈور کیا تو انڈور نہیں سب لگا کہ دے آر ڈس جوائنٹ تو اس چیز کو جب ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں تو جو سرکل جو کہ لنک کر رہا ہے سپر ٹائپس کو اور سب ٹائپس کو ان کے درمیان ہم نے پلیس کر دیا ایک ڈی جس وقت آپ اس سرکل میں ایک ڈی دیکھیں لکھا ہوا اس کو لوور کیسے بے شک لکھ لیجئے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس سپر ٹائپ سب ٹائپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ڈس جوائنٹ ہے جوائنٹ سے کیا مراد ہے کہ وہ جو آپ کی سپر ٹائپ ہے وہ کسی ایک اینٹی ٹائپ جو آپ کی سب ٹائپ ہے اس سے لنک ہوگی لیکن اگر ہمارے پاس سچویشن جو ہے کہ آپ کی جو اے سپر ٹائپ ہے اس کا ایک انسٹنس جو ہے وہ ملٹیپل سب ٹائپ سے لنک کر سکتا ہے تو that is a situation that reflects overlapping constant تو اس کیس میں آپ یہ کریں گے کہ آپ اس سرکل کے اندر او پلیس کر دیں گے جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ, کہ ہمارے پاس ایک پارٹ سپر ٹائپ ہے اور اس کی دو سب ٹائپس ہیں مینوفیکچرڈ اور پرچیزڈ انہیریٹنس کے مطابق وہی جو کامن پراپرٹیز ہیں that have been represented with the part اور جو اسپیشلائزڈ پراپرٹیز ہیں ایٹریبیوٹس uh, ہیں وہ ان سب ٹائپس کے ساتھ شو کیے گئے ہیں that is that is what we have already discussed پھر جو سپر uh, ٹائپ کی جو پراپر ایٹریبیوٹس uh, ہیں they are automatically being inherited by the sub types یہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیے کہ سرکل جو کہ لنک کر رہا ہے سپر ٹائپ سب ٹائپس کو وہاں پہ we have placed an O means کے this is an overlapping situation between sub types and super types اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پارٹ جو ہے اس کا ایک instance it can be related with either one of or both of یعنی ہمارا کوئی پارٹ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے خود مینوفیکچر کیا اور کوئی پارٹ ہمارا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے پرچیز کیا لیکن کوئی ہمارا پارٹ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے مینوفیکچر بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ہم چونکہ جس کوانٹٹی میں ہمیں وہ چاہیے وہ ہماری پروڈکشن کیپیسٹی سے کم ہے چنانچہ ہم اس کو مارکیٹ سے پرچیز بھی کر رہے ہیں چنانچہ وہ جو انسٹنس ہوگا آپ کے پاس پارٹ اینٹری ٹائپ کا وہ اس کا لنک دونوں میں ہوگا پرچیز میں بھی اور مینوفیکچر کے اندر بھی اور یہاں پہ آپ ایک اور چیز بھی دیکھیے کہ جب آپ پرچیز سب ٹائپ کو دیکھ رہے ہیں تو دیٹ از لنکڈ ود اندر اینٹری ٹائپ جس کو ہم نے کہا کہ سپلائر تو یہ جو سپلائر اور پرچیز پارٹ کا جو درمیان جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ ایک نارمل ریلیشن شپ ہے جن کو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں یعنی میں نے آپ سے کہا نا کہ super type type type sub بھی ایک ریلیشن ریلیشن شپ شپ ہے بٹ اے اسپیسیفک آف جو ہمارے پاس ہے پرچیز پارٹ اس اینٹی ٹائپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ہے سپلائر کے ساتھ تو یہ ایک نارمل ریلیشن شپ کی طرح ٹریٹ ہوگا اور اس ریلیشن شپ کا باقی کسی بھی جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اینٹی ٹائپ یعنی نہ تو مینوفیکچر پہ اور نہ ہی پارٹس کے اوپر اس کو افیکٹ ہوگا because this is specific to the purchased entry type I hope اب تک یا کچھ ساروں چیزیں کلیئر uh, ہو چکی ہوں گی کہ ہمارا کمپلیٹ uh, اور پارشل اور ڈس uh, جوائنٹ اور اوور لیپ میں سے کیا مراد ہے ایک اور بات یہ دیکھیں کہ ان کے جو سب کمبینیشن ہیں وہ ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ایگزٹ کرتے ہیں اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے کمپلیٹ اور پارشل ہیں وہ اپنی جگہ ہے اور جو آپ کے اوور اوور اور لیپنگ ہے وہ اپنی جگہ ہے اب اس کا مطلب یہ کہ اس سے آپ کے چار کمبینیشن بن جاتے ہیں یعنی آپ کا جو ایک سپر ٹائپ سب ٹائپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ہو سکتا ہے کمپلیٹ اور disjoint complete and overlapping اسی طرح پارشل اور disjoint partial and overlapping تو اس سے چار کمبنیشن بنتے ہیں اور جو دونوں پراپرٹیز ہیں جو دونوں کانسٹینٹ ہیں they exist independent of each other یہ الگ بات ہے کہ when you represent them you get four different these type of combination آئیے آگے چلتے ہیں سب ٹائپ ڈسکریمنیٹر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کیسے اسٹیبلش کریں گے اپنے ڈیزائن کے اندر جب ہم اس ڈیزائن کو امپلیمنٹ کریں گے اس کے اندر ہم یہ کیسے اسٹیبلش کریں گے by seeing an instance instance of of the super type type کہ what particular sub this is یا یہ جو ہمارا سپر ٹائپ کا انسٹنس ہے یہ ہماری جتنی بھی سب ٹائپس ہیں ان میں سے کس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوگا کیونکہ یہ بات تو پکی ہے کہ جو آپ کی سب ٹائپس ہیں وہ سب کے سب ریلیٹڈ ہیں صرف اور صرف سپر ٹائپ کے ساتھ اونلی ان دس ریلیشن شپ مطلب ایک سب ٹائپ جو ہے وہ اوروں کے ساتھ تو ریلیٹ کر سکتی ہے جیسے ابھی ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی پرچیزڈ کی اور سپلائر کی وہ تو ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم اس پرٹیکولر ریلیشن شپ کی بات کریں تو سب ٹائپ تو definitely it would be related with the super type جس سے وہ لنک کرتی ہے اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اب سپر ٹائپ جو ہے وہ لنک کر سکتی ہے اس ریلیشن شپ کے تھرو کسی بھی ایک یا ملٹیپل سب ٹائپس کے ساتھ تو وہاں سے ہم ہاؤ وڈ بی اسٹیبلش کہ seeing an instance of the super type کہ اس کی فردر ڈیٹیل کے لیے ویئر شوڈ وی گو تو اس کے لیے ہم جو چیز استعمال کرتے ہیں جو ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں وہ ہے سب ٹائپ ڈسکریمنیٹر یعنی to determine the sub type of super type instance ہم کہتے کیا ہیں کہ place an attribute in the super type whose value determines the sub type type یعنی اب اس میں دو سچویشن بنتی ہیں ایک سچویشن تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے یا اوور لیپنگ ہے اگر تو آپ کے پاس صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سب ٹائپ ٹائپ سپر کے جو ریلیشن شپ ہے وہ ڈسجوائنٹ ہے یعنی ایک جو سب ٹائپ ٹائپ سپر کا انسٹنس ہے that can only with one sub type اس کیس میں آپ یہ کریں کہ سمپلی ایک ایٹریبیوٹ جو ہے اس کو آپ ڈیفائن کر لیں ایک سپر ٹائپ کے اندر اور اس کی ویلو ڈیٹرمن کرے گی کہ یہ جو پرٹیکولر انسٹنس ہے ہر انسٹنس کے اندر ظاہر ہے کہ you will place some value that attribute اور اس ویلو کے بیس پہ یو ول ایزیلی نو کہ وہ کس سب ٹائپ کا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ اگلی اسکرین پہ دیکھیں اس اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس فرض کریں ہمارے پاس ہے وہیکل کی صورت حال ہے اور وہیکل جو ہے وہ ہمارے پاس سپر ٹائپ ہے اور اس کی جو سب ٹائپس ہیں وہ ہیں کار اور ٹرک اب ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ایک جو ویکل ہے یا تو کار ہوگا یا ٹرک ہوگا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کار بھی ہو ٹرک بھی ہو تو اس میں آپ کریں گے یہ کہ you simply place an attribute vehicle type ٹھیک ہے اور اگر وہ ہے کار تو you place simply a character C in the value of that attribute اس سے ظاہر ہوگا کہ آپ کو جب آپ فرض کریں جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں آپ کے پاس وہیکل کے جن میں وہیکل آئی ڈی ہے ماڈل ہے رجسٹریشن نمبر ہے پرائس ہے ساتھ ہی اس میں ایک ایٹریبیوٹ آ گیا وہیکل ٹائپ اب یہ باقی ڈیٹا بھی تھا لیکن وہیکل ٹائپ کے اندر you place C for car T for truck اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ نے ایک انسٹنس دیکھا ویکل ٹائپ کا اس کی جو فردر ڈیٹیل ہے وہ آپ اگر سی لکھا ہوا ہے تو آپ کار اینٹری ٹائپ کے اندر جائیں گے اور فرض کریں وہاں پہ اگر ٹی لکھا ہوا ہے تو آپ جائیں گے ٹرک اینٹری ٹائپ کے اندر چونکہ ہمارے پاس یہ ایک پارشل کانسٹینٹ بھی تھا یعنی ہمارے پاس یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس جو ایک وہیکل ہے نہ تو وہ کار ٹائپ کا نہ ٹرک ٹائپ کا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی اور ایک جو ہے کیریکٹر وہ فکس کر سکتے ہیں یا اس کو بلینک چھوڑ دیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی انسٹنس میں ہمارے پاس اس کی ویلو وہ نہیں ہے سی یا ٹی میں سے تو اس کا مطلب یہ اسیوم کیا جائے گا کہ یہ ایسا ہمارا وہیکل ہے جو کہ ہماری کسی بھی سب ٹائپ سے ریلیٹ نہیں کرتا تو اس طرح سے آپ اس کو اس طرح سے یہاں پہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں تو یہ تو وہ صورتحال تھی سب ٹائپ ڈسکریمنیٹر کی جب ہمارے پاس جو جو رول تھا اس پہ کانسٹنٹ تھا وہ تھا ڈس جوائنٹ کا اگر ہمارے پاس صورتحال ہو اوور لیپنگ کی اوور لیپنگ سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی ایک سپر ٹائپ ہے وہ ملٹیپل سب ٹائپس کی ہو سکتی ہے اس کی مختلف سچویشن ہو سکتی ہیں مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اس کو ریپرزینٹ کرنے کے مثال کے طور پہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک جو اس کی ایگزامپل آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے پارٹ کے بارے میں part could be manufactured and overlapping and it could be of both type at the same time اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں ایک طریقہ جو یہاں پہ دکھایا گیا آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ you define a composite attribute جسے آپ کہتے ہیں کہ دیٹ از پارٹ ٹائپ اور اس کے پھر آپ فردر جو ہے وہ دو اس کی آپ سوچ لیں کمپوننٹ ایٹریبیوٹس ہیں جس میں ایک کو آپ کہہ لیں کہ دس از مینوفیکچرڈ اور ادر از پرچیزڈ اب ایک پارٹ کے اوپر جو بھی چیز اپلائی ہوتی ہے if it is only purchased then place Y in the purchase attribute and no in the manufactured if it is manufactured place Y means yes in the manufactured and no in the purchase and if it is both purchase بھی کرتے ہیں اور مینوفیکچر بھی کرتے ہیں دین یو پلیس وائی ان بوتھ تو اس سے یہ وہ صورتحال ظاہر ہوگی کہ اس پرٹیکولر انسٹنس کا جو آپ کے سپر ٹائپ کا انسٹنس ہوگا اس کی جو فردر ڈیٹیل ہے وہ آپ کو دونوں سب ٹائپس میں ملے گی تو اس سے آپ کو یوں آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ ایک جو سپر ٹائپ آپ کا انسٹنس ہے اس کی جو فردر ڈیٹیل ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ کس سب ٹائپ کے اندر جائیں گے دیکھیے سب ٹائپ ڈسکریمنیٹر کی کیا سگنیفیکینس ہے جب آپ نے ایک سپر ٹائپ کے اندر ایک انسٹنس پلیس کر دیا اب ظاہر ہے کہ you would like to see کہ یہ اس کی جو فردر ڈیٹیل ہے سب ٹائپ کی وہ کہاں پہ ہے اگر آپ سب ٹائپ ڈسکریمنیٹر پلیس نہیں کرتے تو then you have no other way then searching each sub type individually and finding the link between the super type and sub type یعنی آپ کے پاس ایک پارٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایک انسٹنس آ گیا پارٹ کے اندر آپ کو وہاں سے اس کے بیسک ایٹریبیوٹ جو سب میں کامن ہے وہ نظر آ گئے اب سوچنے کی بات یہ یا دیکھنے کی بات یہ کہ آگے مجھے اس کی جو ڈیٹیل ہے اس کے لیے مجھے مینوفیکچر والے میں جانا چاہیے اینی ٹائپ میں یا کہ پرچیز والے میں اگر سب ٹائپ ڈسکریمیٹر نہ ہوتا تو آپ کو پہلے جانا پڑتا کسی ایک میں پہلے وہ ساری سرچ کرنی پڑتی یہ شوور لکی آپ کو اسی میں مل گیا تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کو اس کے لیے دوسری میں آنا پڑتا اور ابھی تو یہ صرف دو سب ٹائپس ہیں اگر کسی کی تین سب ٹائپ ہیں چار سب ٹائپ ہیں پانچ سب ٹائپ ہیں اور ہر ایک میں اگر تحاشا انسٹنس موجود ہیں then you can very very very well realize کہ یہ it could have problematic time اس چیز سے بچنے کے لیے اب آپ simply place an attribute simply place a single character value جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس پرٹیکولر انسٹنس کا کس سب ٹائپ کے ساتھ لنک ہوگا تو سپر ٹائپ سے لیں اس کے کامن ایٹریبیوٹ اور فوراً جمپ کر جائیں اپروپریٹ سب ٹائپ کے اوپر to see the remaining detail of that particular instance تو اس طرح سے جو سب ٹائپ ڈسکریمنیٹر ہے that makes the thing very easy for you dear student here we have concluded our discussion on the E R data model اس میں اگر آپ دیکھیے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بعض کتابوں میں مختلف نوٹیشنز ملیں یا بعض کتابوں میں اس کے علاوہ کچھ اور فیچرز بھی ملے جیسے میں آپ سے کہا تھا کہ there have been so many different enhancement in the E R data model لیکن ہم یہاں پہ اپنے کورس کے لیے جو ہمارے پاس ریکوائرڈ جو نیسری یا بیسک جو ڈیٹا ماڈل تھا اور جو اس کی انہینسمنٹ تھی ہم نے وہ ان کو کور کر لیا اور اپنے باقی کے کورس میں ہم اپنے جتنے بھی ڈیزائن کے اندر جو ای آر ڈیٹا ماڈل کو استعمال کریں گے وہ اتنا ہی یا انہی فیچرس کو استعمال کریں گے اور دوسری بات یہ کہ جو میجر فیچرس تھے that have already discussed and that were یہاں پہ اس اسٹیج پہ میں پچھلے جو چار پانچ لیکچرس میں ای آر ڈیٹا ماڈل کو ڈسکس کرتا رہا ہوں یہاں میں ایک جلدی سے اس کی ایک رننگ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو ایک تو ریکال کر لیں اور دوسری بات ہے ہو سکتا ہے کہ جو یہ ڈسکرپشن ہے بریف سی یہ آپ کے بعض کنفیوژن کو کلیئر بھی کر دے اے سیمینٹک ڈیٹا ماڈل اور آپ کو پتا ہے کہ what is the significance of the data model and the semantic data model تو because semantically richer it provide more construct semantic data model پھر یہ کہ it is use for the conceptual database design جو کنسپچل ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے وہ ہمارا فرسٹ ڈیزائن ہے جو کہ کمپریہ ڈیزائن ہوتا ہے اور پورے سسٹم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے and it is the second stage of your database development process پھر it provides three main structures جس کو ہم نے کہا کہ اینٹیز ہیں ریلیشن شپس ہیں اور ایٹریبیوٹس ہیں جو اینٹی کی ٹرم ہے it reflects three different things one is entity type other is entity instance and third is entity set اور جب ہم بات کرتے ہیں اینڈٹی ٹائپس کی تو اینٹری ٹائپس کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں دو میجر ٹائپس کے اندر ایک کو ہم کہتے ہیں ریگولر یا انڈیپینڈنٹ دوسری کو ہم کہتے ہیں ویک یا ڈیپینڈنٹ جو آپ کی ریگولر اینٹری ٹائپس ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی ایگزٹ کر سکتی ہیں بلکہ جو ان کے ہیں they can exist independently weak entity types ہیں وہ ایگزٹ کرتی ہیں always after being linked with instance of some other entity type اس کے جو سمبل استعمال کرتے ہیں وہی آپ کے سامنے ہیں ریگولر یا اسٹرانگ اینٹی ٹائپ کے لیے rectangle with single line whereas for the weak entity type we use a rectangle with double lines اس کے بعد یہ کہ جو ایٹریبیوٹ ہے اٹ ریپرزینٹس اے پراپرٹی اور کیریکٹرسٹک آف این ٹائپ جو ہمارے پاس ایٹریبیوٹس ہیں ان کی ڈفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں اور وہ ان کے سمبلس بھی آپ کے سامنے اس وقت ہیں ان میں سے جو سمپل ہے that is with the oval composite جو ہے اس میں attribute are link with the attribute symbol تو وہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دس از اے کمپوزٹ ایٹریبیوٹ اس کے بعد جو ملٹی ویلوڈ ہے that is shown with double line اور جو ڈیرائیوڈ ایٹریبیوٹ ہے اس کا ہم شو کرتے ہیں ڈاٹڈ لائن کے ساتھ لیکن all of these attributes they are represented by the ovals اس کے بعد کیز جو ہیں وہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہیں ہمارے پاس ڈیٹا uh, بیس کا کیز کا کانسیپٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم استعمال کرتے ہیں ریکارڈس uh, کو ایکسیس کرنے کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اور جتنے بھی انسٹینسز ہوں کیز جو ہیں وہ کسی ایک پرٹیکولر ریکارڈ کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہیں ہم نے کیز کی مختلف ٹائپس بھی پڑھی ہیں جن میں کہ ہیں سپر کی کینڈیڈیٹ کی پرائمری کی آلٹرنیٹ کی اور سیکنڈری کی اور ہم نے ان تمام کی ڈیفینیشنز ان میں جو ڈفرینسز ہیں وہ بھی پڑھے اور اس کا ہم سم اپ یوں کر سکتے ہیں کہ every candidate key is a super key and every primary key is a candidate key اور the candidate key that is not primary key is the آلٹرنیٹ کی تو یہ تو کی بریفلی سمری ہو گئی اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ سیکنڈری کی کو بھی ڈسکس کیا تھا جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایسا ایٹریبیوٹ ہے یا سیٹ آف ایٹریبیوٹس ہیں جن کے بیسس پہ ہم ڈیٹا کو ایکسیس تو کرتے ہیں لیکن secondary key will not necessarily give you the unique record یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیکنڈری کی بیسس پہ جب آپ ریکارڈ کو ایکسیس کریں یا ڈیٹا کو ایکسیس کریں تو یو گیٹ ڈفرنٹ ریکارڈس اور ظاہر ہے کہ ان میں سے ایک پرٹیکولر کو ڈیٹیفائی کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا ریلیشن شپ کے بارے میں ریلیشن شپ جو ہے وہ لنک ہے یا ایسوسیشن ہے بٹوین ڈفرینٹ کے درمیان اس میں جو اس کی ٹائپس ہیں وہ یونری ہو سکتا ہے بائنڈری ہو سکتا ہے ternary and it can go up to n-ary relationship یہ جو ان کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ریلیشن شپس کو for that we use diamonds اور ڈائمنڈ کو ہم ڈرا کرنے کے بعد جو اس کے ایجز ہیں ان سے ہم لائن کے ذریعے کو لنک کر دیتے تو that is relationship between two three one اور ٹائپس یہ آپ کے سامنے اس جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ آپ کو ڈفرینٹ یونری بائنڈری اور ٹرنری ریلیشن شپ کی جو ریپرزینٹیشن ہے اس کی ایگزامپل آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ تھا کرنیلٹیز آف ریلیشن شپ اس کو ڈسکس کیا جو کرنیلٹی کی ٹائپس ہیں وہ one to one one to many many to one اور ٹو نہیں ہو سکتی ہیں ان کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ نوٹیشنز وہ ہم نے ڈسکس کی اس کے بعد پھر ہم نے یہ جانا کہ مینیمم اینڈ میکسیمم کرنلٹیز کیا ہوتی ہیں کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اس کی سگنیفیکینس کیا ہے پھر جو نوٹیشنز ہیں مختلف ان کو ہم نے کس طرح سے آپس میں ریلیٹ کیا ہم نے اس کو بھی ڈسکس کیا اسکرین پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ڈفرینٹ ٹائپ کی کارڈنیلٹیز ہیں جس میں کہ ون اور مینی بھی اور اس کے علاوہ جو آپشنل اور کمپلسری ہیں ان دونوں کو ڈفرینٹ اینٹی ٹائپس کے درمیان ریپرزینٹ کر کے آپ کو دکھایا گیا ہے اس کا فائنلی ہم نے ڈسکس کیا تھا انہینسڈ یا ڈیٹا ماڈل اور جو انہینسمنٹ میں ہم نے خاص طور پہ چیز ڈسکس کی تھی وہ تھی سب ٹائپ اور سپر ٹائپ ریلیشن شپ جس کو جنرائزیشن اسپیشلائزیشن بھی کہا جاتا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اٹ انکلوڈس دا اور it introduces the concept of inheritance جس کے تحت جو سب ٹائپس ہیں وہ سپر ٹائپ کے تمام ایٹریبیوٹس کو انہیریٹ کرتی ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس اگر آپ ریکال کریں اپنے اس لیکچر کورس کو اس پارٹ کو جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹ کے کون کون سے اسٹیجز ہیں اور اس وقت پچھلے کچھ چار پانچ لیکچر سے ہم لوگ جو اس کا کنسپچل ڈیٹا بیس ڈیزائن کا جو فیز تھا اس کو ڈسکس کرتے رہے ہیں اس کے لیے جو ہم مینلی ٹول استعمال کرتے ہیں وہ ای آر ڈیٹا ماڈل ہوتا ہے تو ڈیٹا ماڈل کی جو ڈیفینیشن ہے اور جو اس کی سگنیفیکینس ہے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے ای آر ڈیٹا ماڈل کو ایک کمپریہنسولی اس کے جو میجر فیچرز تھے ان کو ڈسکس کیا اور جن کو ہم آئندہ بھی استعمال کریں گے اپنے اگلے لیکچر میں میں آپ کے سامنے ایک ایسی ایگزامپل لے کے آؤں گا جو کہ ایک کنسپچل ڈیٹا بیس ڈیزائن کی ایک کمپلیٹ ایگزامپل ہوگی اور جتنے بھی فیچر ہم نے ای آر ڈیٹا ماڈل کے ابھی تک پڑھے ہیں ان کا آپ استعمال اس فگر کے اندر دیکھیں گے اس ایگزامپل میں دیکھیں گے اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کیسے کنسپچل ڈیٹا بیس ڈیزائن کا پروسیس کو رن کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اسی جو ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے towards the logical database design اور وہ اس کورس کا جو کور ہے ریلیشنل ڈیٹا ماڈل اس پہ بیس کرے گا اور اس وقت ہماری ڈسکشن جو ہے اس سے آگے پھر کئی لیکچرز تک وہ ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کے بارے میں ہی ہوگی تو انشاءاللہ ہم جو باقی ڈسکشن ہے وہ اگلے لیکچر میں کریں گے اس وقت تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ